سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فیہ رجال یحبون ان یتطہرو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اہل قبا کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ پانی سے سنجا کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری سننے ابو داود حدیث نمبر چوالیس